امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا فرق یہ عالمگیر انسانی خدمت جو بین الاقوامی مسلم جماعت کے سپرد کی گئی ہے دو اجزاء پر مشتمل ہے ایک امر بالمعروف دوسرے نہیں انل منکر ان دونوں کا مقصود اور مدعا اگرچہ ایک ہی ہے یعنی آدمی کو انسان بنانا لیکن دونوں کے مدارج مختلف ہیں اس لیے دونوں کے طریقوں میں بھی اختلاف ہے آئندہ مباحث کو سمجھنے کے لیے اس اختلاف کو سمجھ لینا ضروری ہے علم الاخلاق میں انسان کے فرائض کو دو حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے ایک وہ فرائض جن کے کرنے کا اس سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے دوسرے وہ فرائض جن کا کرنا نہ کرنا خود اس کی مرضی پر موقوف ہے سوسائٹی کا ایک اچھا رکن بننے کے لیے انسان کا کم سے کم فرض یہ ہے کہ وہ برے کاموں سے بچے دوسروں کے حقوق نہ چھینے دوسروں پر ظلم نہ کرے دوسروں کے امن و اطمینان میں خلل نہ ڈالے اور ایسے اعمال سے پرہیز کرے جو اس کے وجود کو سوسائٹی کے لیے نقصان دہ یا غیر مفید بناتے ہوں ان فرائض کو ادا کرنے کا ہر سوسائٹی اپنے ہر رکن سے مطالبہ کرتی ہے اور اگر وہ انہیں ادا نہ کرے تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کے ادا کرنے پر اسے مجبور کرے فرائض کی دوسری قسم وہ ہے جو فضائل اخلاق سے تعلق رکھتی ہے جنہیں کرنے سے انسان سوسائٹی کا ایک معزز اور اعلیٰ درجے کا رکن بن سکتا ہے مثلا خدا اور بندوں کے حقوق پہچاننا اور انہیں ادا کرنا خود نیک بننا اور دوسروں کو نیک بنانا اپنے خاندان اور اپنی قوم اور اپنے ابنائے نو کی خدمت کرنا اور حق کی حمایت اور حفاظت کرنا وغیرہ اسی دوسری قسم کے فرائض کو انجام دینے کے لیے انسانی شعور کی تکمیل ضروری ہے کوئی شخص انہیں اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ان کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ نہ لے اور اس کے نفس میں اتنی پکیزگی پیدا نہ ہو جائے کہ آپ سے آپ انہیں ادا کرنے پر آمادہ ہو اس لیے یہ فرائض جبری نہیں بلکہ اختیاری ہیں اور انسان کی اپنی مرضی پر منحصر ہے کہ خواہ معزز اور اعلیٰ درجے کا انسان بنے یا نہ بنے اگرچہ ایک سوسائٹی کا اخلاقی نظام ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کے افراد میں اعلیٰ درجے پر پہنچنے کی خواہش تبن پیدا ہو امر بالمعروف اور نہی انل منکر کا فرق بھی تقریباً اسی تقسیم پر مبنی ہے آدمی کو حیوانیت کے درجے سے نکال کر انسانیت کی سطح پر لانا اور اسے انسانی سوسائٹی کا ایک غیر مفید اور نقصان دہ رکن بننے سے روکنا نہیں انل منکر سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو انسانیت کی سطح سے اٹھا کر انسانیت کاملہ کے درجے میں لے جانا اور اسے انسانی سوسائٹی کا ایک مفید اور معزز رکن بنانا امر بالمعروف سے متعلق ہے امر بالمعروف نہیں یعنی انل منکر سے افضل ہے لیکن ترتیب کے اعتبار سے نہیں یعنی انل منکر پہلے ہے اور امر بالمعروف بعد میں جس طرح ایک کسان کا اصل مقصد اناج پیدا کرنا ہے لیکن اس کے لیے بیج ڈالنے سے پہلے ہل چلا کر زمین کو نرم کر دینا ضروری ہے اسی طرح اسلام کا اصل مقصد تو انسان کو انسان اعلیٰ بنانا ہے مگر معروف کا بیج ڈالنے سے پہلے اس کی فطرت کو منکر سے پاک کر کے ہموار کر دینا ضروری ہے اسلام ہر شخص کو معروف کی طرف دعوت دیتا ہے اور انسان کو اس کی خوبیاں دکھا کر اسے اختیار کرنے پر آمادہ کرتا ہے لیکن منکر ایک پردہ ہے جو آدمی کی آنکھ کو معروف کا پرتاؤ قبول کرنے کے قابل نہیں رہنے دیتا اس لیے منکر کے پردے کو ہر ممکن طریقے سے چاک کرنا اور اس کے زنگ کو ہر ممکن طریقے سے کھرج دینا سب سے پہلی اور ضروری تدبیر ہے اس کے بعد اگر کوئی شخص معروف کی دعوت قبول کرے تو اس کے لیے فضائل اخلاق کا ایک بڑا حصہ اختیاری نہیں رہتا لازمی ہو جاتا ہے کیونکہ انسانیت کاملہ کے درجے میں پہنچ کر اس کے لیے وہ آسانیاں باقی نہیں رہ سکتیں جو انسانیت محضہ کے درجے میں اسے حاصل تھیں لیکن اگر یہ زنگ چھوٹ جانے کے بعد اور یہ پردہ اڑ جانے کے بعد بھی کوئی آنکھ معروف کا جمال نہ دیکھے اور کوئی قلب اس کا پر تو قبول نہ کرے تو وہ اسلام اسے صرف منکر سے پر اکتفا کرتا ہے اور آگے اس اس کا معاملہ کے اپنے ضمیر پر چھوڑ دیتا ہے ایک دوسری حیثیت سے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا فرق اس فرق پر مبنی ہے جو خود اسلام کی دو مختلف حیثیتوں کے درمیان ہے اسلام ایک حیثیت میں تو محض دعوت ہے نیکی اور تقوی کی جانب اور دوسری حیثیت میں وہ اللہ کا قانون ہے تمام دنیا کے لیے جب کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے لیے یہ دونوں حیثیتیں جمع ہو جاتی ہیں اور دعوت کی دفعات بھی اس کے حق میں قانون کی دفعات بن جاتی ہیں مگر اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں دعوت الگ رہتی ہے اور قانون الگ دعوت کا منشا یہ ہے کہ انسان اس منصب خلافت کا اہل بن جائے جو اللہ نے اسے زمین پر بھیجتے وقت سپرد کیا تھا اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرے جو خلیفت اللہ فی الارض کی حیثیت سے اس پر عائد ہوتی ہیں قانون کا منشا یہ ہے کہ انسان اگر منصب خلافت کی خدمات کو انجام نہ دے تو کم از کم فساد اور خون ریزی تو نہ کرے جس کا تانہ فرشتوں نے اس کو دیا تھا اگر وہ اشرف المخلوقات نہ بنے تو کم از کم ارزل المخلوقات تو نہ بن جائے اگر وہ دنیا کو نیکی اور تقوی سے روشن نہ کرے تو کم از کم بدی اور شرارت سے اس کے امن و سکون کو غارت تو نہ کرے پہلی چیز باطن کی روشنی اور طبیعت کی صلاحیت پر منحصر ہے جو ظاہر ہے کہ مارے کوٹے سے پیدا نہیں ہوتی لیکن دوسری چیز حدود کی تعین اور نگہداشت سے تعلق رکھتی ہے جس کا پاس اور لحاظ کرنے پر اس کی سرکش طبیعت کو صرف واض و تلقین ہی سے آمادہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ بعض حالات میں اسے مجبور کرنے کے لیے قوت کا استعمال بھی ضروری ہوتا ہے